سیدنا مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن فوت ہو جائے اور تین صفوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اسے بخش دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ جنازے میں نمازیوں کی تعداد کم ہے تو ان کی تین صفیں بنا لیتے حدیث نمبر اکتیس سو تیرالیس مسنت احمد